باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلکم بلقاء ربکم توقنون صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے جن کو تم دیکھتے ہو سمستوا علی العرش پھر وہ عرش کے اوپر کما ہوا شان ہو جلوہ افروز ہوئے اور اس نے تابع کیا سورج کو اور چاند کو یہ سارے سیارے چلتے رہیں گے ایک وقت مقررہ تک کے لیے یدبر الامرہ اللہ تعالیٰ تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں اور نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرنے لگ جاؤ کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ استوا علی العرش معلوم ہے کیفیت استوا علی العرش مجھول ہے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہیں کس طرح بیٹھے ہیں اللہ کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں اس چیز کا قرآن حدیث نے ذکر نہیں کیا لہٰذا ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ کی شان ہے اس طرح بیٹھے ہیں تو کیفیت مجھول ہے اور بیٹھنا معلوم ہے ایک بات دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہونا معلوم ہو گیا اور جو یہ بتایا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے نہن علیہ من حبل الورید ہے تو وہ صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اللہ تعالیٰ اس عط کریمہ کے اندر اور اگلی عیت میں بھی اس سے اگلی میں بھی اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ جس سے انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے معبود کو یہ سمجھے کہ اس کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں وفیق الشین لہو عبرت ہر چیز میں ہی عبرت ہے اور وہ پیغام دے رہی ہے کہ میرا کوئی موجد ہے مجھے کسی نے بنایا ہے کوئی انتظام چلا رہا ہے اس میں ایک تو آسمان کی بات آ گئی بغیر آمدن بغیر ستون دوسری بات وسخر الشمس والقمر اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو اور دیگر ان سیاروں کو اپنے حکم کے تابع بنایا ہے اور یہ جس طریقے سے ان کو حکم دیا گیا ہے یہ اسی طریقے پر چلتے رہیں گے اور جب اللہ کا امر آئے گا کہ اب چلنا بند ہو جائے تو یہ اس وقت بند ہو جائیں گے جس کو سورج یونس کے شروع رقو میں بیان فرمایا اسی مضمون کو تقریباً تھوڑی سی تفصیل اس میں آئی فرمایا الامر ما من شفيع العلم مامن بعد اذن عزنی وغیرہ الذي جعل الشمس ضياء نورم نورا وقدره لتا علم عدد والحساب کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سورج کو خوب روشن بنایا چاند کو میٹھی روشنی والا بنایا پھر ان کی منزلیں مقرر کی چلنے کے راستے مقرر کیے کیوں لتا علم عدد سنین والحساب تاکہ تم لوگوں کے لیے حساب کرنا آسان ہو جائے اب ایک ہفتہ ہو گیا اب ایک مہینہ ہو گیا جی مسلمانوں کی ارکان اسلام میں سے نماز کا تعلق وہ شمس کے نظام کے ساتھ متعلق ہے اوقات نماز شمس کے بروج سے بنتے ہیں اور باقی جس میں روزہ ہے کب رمضان آئے گا تو چاند سے متعلق ہے یا حج کب آنا ہے کس تاریخ کو آنا ہے وہ چاند سے متعلق ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا اگر آپس میں لین دین کریں کوئی بندہ کسی کو کہے کہ میں ایک مہینے کے بعد آپ کو قرضہ واپس کروں گا تو مہینہ وہ کیسے سمجھے گا اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو آسان کیا ہے کہ اب چاند نکل رہا ہے یکم ہے چاند اب چاند نظر نہیں آ رہا تیس کو تیس ہوں گے اگر چاند تیس انتیس کو نظر نہ آیا مہینہ پورا ہو گیا یہ چاند سے متعلق بات ہے اور سورج کی تو نظام معین ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ تمہارا لین دین بھی اس میں آسان اس کو دوسرے پارے میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ اے نبی آپ سے یہ ہلال سے متعلق پوچھتے ہیں ہلال کہتے ہیں وہ جو شروع میں دانتری کی طرح چاند ہوتا ہے یہ کیوں چھوٹا ہوتا ہے یہ کیوں بڑا ہوتا ہے پھر کیوں چھوٹا ہوتا ہے یعنی اس کی وجہ معلوم کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے سوال یہ ہے یس علون کان وہی کے ذریعے سے کل اے نبی فرما دیجیے ہی مواقع لنا والحج یہ چھوٹا بڑا ہونا یہ اوقات کے لیے ہے تاکہ اب مہینہ ہو گیا اب ہفتہ ہو گیا اپنا اس کی حقیقت جو سوال تھا یہ کیسے چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیا کیوں چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس کا جواب دیا کہ تمہارے فائدے کے لیے کہ مواقع ہیں مہینوں کا تعلق ہے سال کا تعلق ہے یہ اس لیے اب ادھر اپنے سبق میں آتے ہیں الشمس والقمر سورج کو اس نے تابع کیا اب کتنا بڑا سیارہ ہے اور کوئی رسیوں کے ساتھ اس کو باندھا نہیں گیا ہے کہ یوں نہ جانا اور یوں نہ جانا تین سو ساٹھ راستے ہیں سورج کے ہر روز اپنے جدا راستے سے سفر کرتا ہے اور ان تمام راستوں کو یہ تین سو ساٹھ دنوں کے بعد طے کر لیتا ہے پھر اگلے سال اپنی تفریح جس کو قرآن مجید نے ذات البروج و شاہد علم و مشہود میں ذات البروج کا تعلق مطلب برجوں والا راستوں والا آسمان جس میں سورج چلتا ہے ایک یہ بات کہ انسان سوچے نا یہ کیوں سورج صبح نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے کتنا بڑا ہجم ہے کتنی بڑی روشنی ہے یہ تو یہ تو بات ہے کہ سورج کی روشنی سے غلے پک رہے ہیں سورج کی روشنی سے انسان کا جسم کبھی ہو رہا ہے اور بہت سے لیکن یہ تو سوچے نا اس نے بنایا کس نے ہے اس کا کوئی خالق بھی تو ہوگا یہ ویسے وجود میں نہیں آ گیا وہ ماڈرن کے نظریے کے ساتھ انسان بندر تھا تو یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا تو نہیں ہوتا گزرنے والا سیاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شواروں کو گرفتار کیا اپنی شب تاریخ کو سہر کر نہ سکا یہ تو سوچتا رہا کہ سورج یوں چمکتا ہے ان دنوں میں کم چمکتا ہے یوں ہوتا ہے فلان ہوتا ہے لیکن اس سے اگلی سوچ اس پیٹ کے پجاری کی اس سے اگلی سوچ کی طرف دماغ نہیں گیا کہ یہ بنایا کس نے ہے تو اسے خالق سمجھ میں آ جاتا اس کے سسٹم میں تو غور کرتا رہا کیسے نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے وہ بھی اب تک تو نہیں پہچان نکلا کیا ہوا کتنا چلتا ہے کب دن چھوٹا ہوتا ہے کب دن بڑا ہوتا ہے تاریخ مقرر کر رہے ہیں لیکن اس طرف سوچ نہیں آئی کہ اس کا بنانے والا کون ہے اقبال کہتے ہیں جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو تو تقسیم کرتا رہا یوں نظام بناتا رہا اور پورے سال کا نقشہ بنا دیا بلکہ ایڈوانس تین چار سال کا بھی نقشہ ہیں تو اس طرف نہیں سوچا کہ یہ بنایا کس نے ہے سورہ یاسین میں قرآن مجید نے بتایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کالعرجون القدیم سورج اپنی منزل کے اوپر رواں دواں ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا ہے اور چاند اپنی منزل کے اوپر چلتے چلتے چلتے قدیم ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح بن جاتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے جوانی بھی اس نے عطا کی ہے لوگ تو یہ چاہتے کہ ہمیشہ چودھری کا چاند رہے لیکن اس کے قبضے میں ہے دوسرے مقام سورج کو ہم نے بنایا اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے کتنا مزین بنایا ہے کہ آپ رات کو دیکھیں نا یہ شہری لوگوں کو تو میرا خیال ہے آسمان دیکھ رہا دیہاتوں میں جاتے ہوں گے اپنے گاؤں میں تو پھر باہر سین میں رات کو سوئیں گے تو آسمان بھی نظر آئے گا نا جی کس طرح وہ خوبصورت ہوتا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے وزیح ہم نے آسمان اور دیکھنے والوں کے لیے کتنا خوبصورت بنایا دوسری جگہ فرمایا فرش نہ فنیم الماہدون ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور ہم کتنے اچھے ہیں بچھونا بچھانے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا امام اسماعی بزرگوں میں سے بغداد کے بزرگوں میں سے گزرے رحمہ اللہ تعالیٰ اس عید پر کہ قرآن مجید نے وَالسَّمَا بَنَيْنَا هَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ قسم ہے آسمان بنانے والے قسم ہے آسمان کی وَالسَّمَا بَنَيْنَا هَا ہم نے اس کو بنایا وَالسَّمَا بَنَيْنَا هَا بِعِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ہم نے آسمان بنایا اور اس طریقے سے اس کو خیمے کی شکل دے دی اور ہم نے کیسے کو بچھایا الماہدون ہم کتنے بے خوبصورت بچھانے والے ہیں یہ اللہ پاک ان چیزوں کی طرف انسان کی توجہ دلا رہا ہے کہ ان کا خالق جو ہے اس کو پہچانو وسخر الشمس والقمر یہاں پر فرمایا کہ سورج کو تابع کیا دیکھو وہ حکم عدولی نہیں کرتا وہ اللہ نے خادم بنایا ہے اور چاند بھی اسی طریقے سے ہے تو جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا حکم دیا دیا ہے ہے آرڈر یہ ایک مہمان خصوصی دنیا میں پھر رہا ہے اس کو کو کچھ اللہ نے انسان کے لیے خدمت کے طور پہ بنایا انہوں نے کمی حکم عدولی نہیں کی ہے اتنا سا ٹکڑا ڈالتے ہیں جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں نا حفاظتی کتا پالتے ہیں نا جی اتنا سا ٹکڑا رات ڈالتے ہیں اور پر کتا چوکی داری کرتا رہتا ہے اور اپنے مالک کی اس نمک کی وفا پوری کر دیتا ہے کوئی بندہ ادھر نہیں آنے دیتا وہ حرام جانور ہے اس کا لعاب جسم کے ساتھ انسان کے جسم کے ساتھ لگ جائے جسم نجس ہو جاتا ہے لیکن اس جانور میں جو اس کا خالق ہے اس نے اتنی وفا رکھ دی کہ اتنا چپا ٹکڑے کے ساتھ اس نے پوری رات کو آپ کی نگرانی اور چوکیداری میں گزار دیا ہے تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ مخلوق بنایا میرے لیے ہدایت کے واسطے اللہ نے اپنی برگزیدہ ہستیاں پیغمبر بھیجے اور میں کتنی ہدایت کے اوپر ہوں اور ان جانوروں میں غور کرے کہ جس کو دودھ کے لیے بنایا وہ اپنے آرڈر کا پابند ہے وہ دودھ دے رہی ہے جو گوشت کے لیے ہیں کتنے آسانی کے ساتھ یہ دمبا اور جس کو آپ لیچے لٹاتے ہیں چپ کر کے لیٹ جاتا ہے اسے پتہ ہے مجھے اس انسان کے خوراک گویا کہ انکار کرتا تو یہ کیا انکار کرتا جا رہا ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں وہ سخر الشمس والقمر کہ قرآن حدیث کی تفسیر نہیں پڑھ سکتے ہو حدیثیں بہت مشکل ہیں نہیں پڑھ سکتے اسلام کے اسباب مشکل نہیں ہے ویسے لوگ سمجھتے ہیں مشکل آسان ہے قرآن تو اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو زبان میں نازل کیا ہے تم میں سے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا تو بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے گی لیکن اگر کوئی نہیں عربی سمجھ سکتا قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتا تو کائنات کے سسٹم میں غور و فکر کرے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا ہاں، کتنا بڑا نظام ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا مقولہ ہے کہ عارف کی پہچان کسی نے پوچھا کہ عارف کو کیا عارف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے والا نا کہ عارف کی پہچان کیا ہے تو بتایا کہ عارف کی پہچان یہ ہے کہ جو قدرت کے سسٹم میں غور و فکر کر کے یہ کہے سبحان اللہ اللہ پاک تو نے کتنا اچھا نظام بنایا اور باہر نکلے نا آپ دیکھیں اس رات کے سناٹے میں کوئی آپ کو پیغام مل رہا ہے صبح نکلے ہیں تو کوئی پیغام ملے گا آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو اللہ کی قدرت الگ سمجھ میں آئے گی میدانی علاقوں میں جاؤ تو اللہ کی قدرت کہ منظر ہے یہ ساری چیزیں انسان کو جو یہ بھٹکا ہوا ہے اپنے راستے سے اس کو راستہ دکھا رہی ہیں کہ یہ کوئی خالق ہے ان چیزوں کا کہ اس سسٹم کے ساتھ کس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے کبھی اس میں کوئی گویا کہ گڑبڑ نہیں ہے صحیح چل رہا ہے تو اللہ سمجھ میں آتا ہے فرمایا کل یجری لاجل مسمات یہ تمام کی تمام چیزیں ایک وقت قیامت تک کے لیے چلتی رہیں گی چلتی رہیں گی جب اللہ کا امر آئے گا پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا شم سے کو برت پھر اس کے بعد لوگ بھاگیں گے ایمان کی فکر کریں گے وہ بات سنی ہوگی ایمان قبول نہیں ہوگا اور ایک صفا پہاڑی سے ایک جانور نکل آئے گا اور وہ بھی باتیں کرنے لگ جائے گا لوگوں کو سمجھانے لگ جائے گا اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے لیکن اس وقت کا سمجھنا کام نہیں آئے گا تو جب سورج اللہ کا امر ہے چلتا رہے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور اگر کوئی اپنی مرضی سے چلانا ہوتا تو وہ چھ چھ مہینے والے جو اتنے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اپنے مرضی کے مطابق چوبیس گھنٹے کا دن رات بنا لیتے پھر اللہ کا ہے اللہ پاک نے مسلمانوں کا جو خطہ ہے اس کو بڑا عجیب نعمتوں سے نوازا ہے خصوصاً موسمیات کے ساتھ اس کو کیسے ترقی عطا کی ہے کلوئیل موسم ساری بیٹھیں گی جب اللہ کا امر آئے گا آپ نہ چلو شمس کو پھر ٹوٹ جائے گا سورج بھی آسمان بھی یہ ستارے بھی اس سے پہلے بھی فیوز بھی نہیں ہوں گے ان کی ان کی تارے بھی نہیں ہیں ان کے پیچھے بڑا سا گھر بھی نہیں بنانا پڑے گا کہ ان کو روشن کرنا ہے وہ پاکستان کی روشنی ضروری چیز ہے یہ اللہ کا نظام ہے دوستو یہ اللہ کے اس نور اصلی سے یہ روشنی لے رہے ہیں پوری کائنات کو منور کرنے تک پھر اللہ تعالیٰ ہے تدبیر کرتا ہے دیکھو نا انسانوں کی طبیعتیں مختلف بنائیں سارے بادشاہ بننے والے بن جاتے تو پھر باشندے کون ہوتے سارے امیر ہوتے تو غریب کون ہوتا سارے افسر ہوتے قاصد کون ہوتا اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی کسی کو مستری بنایا کسی کو انجینئر بنایا کسی کو مزدور بنایا کسی کو اور ہر کوئی اپنے کام میں خوش یہ یدبر الامر ہے اللہ تعالیٰ انتظام چلا رہا ہے اس طریقے سے کہ وہ سارے آپس میں تعلق لین دین اب کوئی کھیتوں میں سبزیاں کر رہا ہے کوئی فیکٹریوں میں کپڑا بنا رہا ہے ہر کوئی دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے جو نئی محتاج دنیا میں وہ اللہ و سمت ہے وہ اللہ بے نیاز ہے باقی سارے دوسرے کے محتاج ہیں بادشاہ بھی محتاج ہوتے ہیں اب تو زیادہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات جو اللہ اپنے نشانیوں کو خوب واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کو سمجھ لو اور سمجھنے کے بعد پھر اس بات پہ یقین کرو کہ تمہارا آخرت میں اللہ کے ساتھ آمنا سامنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی اللہ سمجھ ہے